الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں بیس آیتیں ہیں دو رکو ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی اور اس کا حکم انہیں عطا فرمایا صورت کی ابتدا میں آپ کو آپ کی ایک خاص صفت کے ساتھ مخاطب فرمایا یا ایو حل جیسے اس کے بعد آنے والی صورت میں یا ایوہ المدثر کہہ کر آپ کو مخاطب کیا گیا ہے مزمل اور مدثر کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں چادر اوڑھنے والے کو مزمل اور مدثر کہتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب میں غار حرا میں تھا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھ سے گفتگو کی اور مجھ پر اللہ کا کلام اتارا وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں تھیں اس کے نزول کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کا آنا کچھ دن کے لیے موقوف رہا اس فطرت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے آنے کا بہت شدت سے انتظار فرماتے تھے اور وہ آتے رہتے نہیں آتے تھے ملاقات نہیں ہوتی تھی وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا تھا آپ کو ان کے آنے کا انتظار بڑھتا جا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں مکے کی وادی سے گزر رہا تھا تو کسی پکارنے والے نے مجھے پکارا اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار خرا میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا زمین آسمان کے درمیان میں معلق تھا اور اس کی وجہ سے ساری فضا گھری ہوئی اور بھری ہوئی تھی اس پر حضور علیہ السلاۃ والسلام کی طبیعت میں ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو تو آپ کو چادر اڑا دی گئی یہ ایک خاص کیفیت تھی اسی کیفیت کو اسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیار سے مخاطب فرمایا اور اس اس اس کیفیت کے ساتھ آپ کا نام لیا تو مزمل کے معنی بھی چادر اوڑھنے والے کے ہیں اور مدثر کے معنی بھی وہی ہیں چونکہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بھلی لگی اچھی لگی تو بسا اوقات کسی کا نام کچھ متعین ہوتا ہے لیکن کسی پیار کی صفت کی وجہ سے اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بلی کے بچے سے مانوس ہونے اور ہمیشہ ساتھ لے کر پھرتے رہنے کی وجہ سے یا ابا ہو کہہ کر خطاب کیا اسی طرح ایک صفت کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کہہ کر آپ کو مخاطب کیا جو حکم دیا گیا ہے اس خطاب کے بعد اس صورت کے اندر اس میں پہلا حکم ہے رات میں عبادت کرنے کا قم اللہ اللہ قلیلہ اس کو قیام لیل کہتے ہیں لیل رات کو کہتے ہیں اور قیام دراصل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نفلیں پڑھنے کو کہتے ہیں تو اس لیے قم اللیل اللہ قلیلا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں حکم دیا تھا اور جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان کے لیے بھی یہ حکم تھا اس لیے کہ اس وقت تک نمازیں پنج وقتہ فرض نہیں ہوئی تھیں پنج وقتہ نمازیں تو معراج میں فرض ہوئی ہیں شاید گیارہ یا بارہ یا تیرہ سال کے بعد ببوت کی اس لیے ابتدائی زمانے کا حکم ہے مکہ مکرمہ کا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مسلمانوں پر قیام لیل کو فرض کیا تھا اور قیام لیل کا مطلب یہ ہے کہ رات میں نماز پڑھی جائے رات کی اس نماز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا نصف ہو ہو اون قسمن اوزد علیہ آدھی آدھی رات رات نماز پڑھتے رہیں سے ذرا کم کر لیں اور چاہیں تو آدھی رات سے بھی اضافہ کر دیں چنانچہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام رات رات بھر نماز پڑھتے تھے رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور اس اس طویل ترین قیام کی وجہ سے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید پڑھتے رہنے کا حکم دیا ہے پیر ورم کر جاتے تھے اور پھر ان کو دن بھر کام کرنا ہوتا تھا خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنی دوسری ضرورتوں کے سلسلے میں جو صحابہ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں دن تمام مصروف رہتے تھے اور اس کے بعد رات میں چونکہ یہ نماز فرض تھی تو نبی اور اصحاب رات تمام عبادت کرتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے صحیح احادیث کے مطابق اس زمانے میں ان لوگوں کے پیر ورم کر گئے تھے حتیٰ تورمت قدمہ حتیٰ انشقت قدمہ بھی روایات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے اس طویل ترین مجاہدے کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کرایا کرانا ہی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ لیکن ان کی تقدیر میں یہ طے تھا کہ کچھ عرصے کے بعد آٹھ مہینے یا گیارہ مہینے کے بعد اس کو تبدیل کر کے سہولت پیدا کر دی جائے چنانچہ اللہ رب العزت نے بعد میں تسہیل فرما دی جو اسی صورت کی آخری آیتوں میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی شاہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کے لیے بڑی مشقت کا سبب بنی ہے اس لیے فقر او ما تیسر من القرآن ما تیسر من القرآن ما تیسر من کی سہولت بعد میں دی گئی اور شروع میں اللہ رب العزت نے رات کے بڑے حصے کو قیام کو فرض فرما دیا تھا اس میں بڑی مصلحتیں تھیں انہیں انہیں آیات کے اندر اللہ نے بعض مصلحتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے دوسرا حکم نبی کو یہ دیا گیا ورتل القرآن ترتیلا قرآن ٹھیر ٹھیر کر اطمینان سے پڑھیں ترتیل کے اندر دو جز ہے ایک تو یہ کہ ترتیل کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے یہ ہوں گے کہ کسی بھی کلمے کو زبان سے سہولت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ نکالا جائے یعنی اس کے جو مخارج ہیں ان مخارج کے مطابق اس کو ادا کیا جائے اور تکلف کے ساتھ نہیں سہولت کے ساتھ ادا کیا جائے تو ایک تو یہ معنی ہے اور دوسرے معنی اس کے اندر یہ ہیں کہ خوشو خضو معانی پر نظر رکھ کر اس کے کلام ربانی سے تأثر قبول کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے اسے پڑھا جائے تو رتل القرآن ترتیلا ابو داود ترمیزی میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قیام لیل میں قرآن کی تلاوت کیسے کرتے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اور بہت تدبر اور غور و فکر کے ساتھ اثر قبول کرتے ہوئے تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کی اسی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید بہت ٹھیر ٹھیر کر اطمینان سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر گریا اور بکا بھی غالب ہے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو تم نے قرآن میں پڑھا ہوگا ورت تر قرآن ترتیلا تو قرآن کو ترتیب سے پڑھنے کا یہی طریقہ ہے جو یہ شخص پڑھ رہا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ اور اس کے نازل شدہ طریقے کے مطابق پڑھنا اس کا حکم ہے اور جب ایسا پڑھنا ضروری ہے تو ایسا سیکھنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے ورت اللہ ترتیلا ہم نے قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر تھوڑا تھوڑا اطمینان سے نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تلاوت بھی ایسی ہے نبی کی تلاوت بھی ایسی ہے اس وجہ سے اسی کا حکم دیا گیا انا سنلقی علیہ کا قول ثقیلا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رات میں قیام کروایا جا رہا ہے آپ سے تو آپ کو مجاہدات برداشت کرنے کا عادی بنایا جا رہا ہے کیوں اس واسطے کہ ہم بہت جلد آپ پر اپنا کلام نازل کرنے والے ہیں اور ہمارا کلام اتنا آسان نہیں ہے بلکہ وہ قول ثقیل یعنی بہت بھاری کلام ہے بھاری قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے بھی ہے اور اس سے ہٹ کر خود اس کے اندر تأثر اور وزن اور شدت بے ذاتی ہی موجود ہے بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو خواہ وہ آیت دو آیت کیوں نہ ہو آپ پس پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے اور اگر آپ اس وقت اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی اس کلام ربانی کی شدت کو نہ برداشت کرنے کی وجہ سے گردن بار بار زمین پر رکھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ چونکہ یہ قول ثقیل نازل فرمانے والے تھے اس لیے اس کا تحمل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تہجد کی نماز آپ پر فرض کی گئی ان ان سبحا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دن میں بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور چلنا پھرنا اور کام کاج معاشی مصروفیت دعوتی مصروفیت تبلیغی مصروفیت سماجی مصروفیات آپ کو ہوتی ہیں سب کو ہوتی ہیں اس لیے یہ حکم رات رات میں دیا گیا ہے کہ چونکہ فارغ رہتے ہیں اور رات میں اللیل اللیل کو کے معنی ہے رات میں قیام کرنا عبادت کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو فرمایا رات میں بہت آسان ہے اس اعتبار سے کہ دل اور کان دونوں متوجہ ہو سکتے ہیں ایک ساتھ اور دن میں انسان کا ذہن اتنا منتشر ہوتا ہے کہ اس کا دل اور اس کے کان دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے موافق نہیں ہوتے مگر رات میں یہ آسان ہے جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے سکون اور سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے اور آدمی اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتا ہے اور رب تعالی شاہ کے دیکھنے کے استظار کے ساتھ جب قرآن کریم کی تلاوت ترتیل تدبر اور غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شاہ اس کو اس کے کان اور اس کے دل دونوں کو ایک ساتھ کام میں مشغول کرتے ہیں یعنی دل اثر قبول کرتا ہے اور دل متاثر ہوتا ہے تبتیلا یہ تیسرا حکم ہے تیسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہیے مدامت الذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار کرنا کثرت سے کرنا ہر وقت کرنا ذکر کا کوئی سا کلمہ جس سے اللہ کی یاد آئے جس سے اللہ کی تصویر ہو تحمید ہو تعریف ہو تحلیل ہو توحید ہو وہ سب کے سب کلمات ذکر اللہ میں داخل ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا حدیث میں آتا ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بہترین عمل بتا دوں جس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ تو صحابہ نے پوچھا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ذکر سے افضل نہیں ہو سکتا تو فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ البتہ یہ کہ کوئی شخص اپنی تلوار لے کر دشمنان اسلام کے مقابلے میں مسلسل ڈٹا رہا یہاں تک کہ اس کی تلوار منڈ ہو گئی تو وہ تو ذاکر سے آگے ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی ذاکر سے آگے نہیں ہو سکتا وزاکرین اللہ کثیرم وزاکرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون صحابہ کرام نے پوچھا کہ من مفردون فرمایا وزاکرون اللہ کثیرم وزاکرات کثرت سے اللہ کا ذکر ذکر اللہ کی کثرت کا حکم قرآن کریم میں بار بار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدا قزئی تم صلاح فض کر اللہ قیام قرود اعلیٰ جنوبی کم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فعدا قزئی تم مناسک کم فض اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکرہ فض کر اللہ عند المشعر الحرام بخاری میں ہیں کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم جب سفروں میں ہوتے تھے تو نحنو ادا سعید کبرنا و ادا نزل نہ سب بہنا بلندیوں پر چلتے تھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اور وادیوں میں اترتے تھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اصحاب کرام کے سفر بھی ذکر اللہ سے معمور ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا کھڑے وبال ہے سوائے اس قیام کے جس میں ذکر اللہ ہو بیٹھنا وبال ہے سوائے اس قعود کے جس میں ذکر اللہ ہو لیٹنا وبال ہے سوائے اس لیٹنے کے جس پر اللہ کا ذکر ہو تو ذکر اللہ کا حکم دیا گیا ود ربی کا یہاں پر اللہ رب العزت نے وزقر رب کا نہیں فرمایا وض کرسما رب ربی کا فرمایا یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے تو اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ ہے اللہ کا نام لینا بھی ذکر اللہ ہے اللہ کا نام لینے کی بھی فضیلت ہے اور <clears throat> سطحی ذہن رکھنے والوں نے اللہ اللہ کہنے کو بدعت کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اللہ خود فرما رہے ہیں ورس مربی کا اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اپنے رب کے نام کا اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو تو اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کی بھی فضیلت ہے و تبتل تلیہ چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ غیر اللہ سے انقطاع اللہ کے غیر جتنے غیر ہیں ان سب سے اپنے کو علیحدہ کرو اور اللہ سے جوڑو اللہ سے ہمیشہ جڑے رہنا یاد الہی میں مشغول رہنا اور اللہ کے غیر کو چھوڑ دینا اور اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا یہ ایک مستقل حکم نبی کو دیا گیا ہے اور یہ حکم نبی کے ساتھ ان کی پوری امت کے لیے ہے کہ وہ غیر اللہ سے امیدوں کو ختم کر لیں اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجید ہو تو جاہ کا ادا سلطفس علی اللہ و ادستان تفستعین بلّہ جو بھی ہے اللہ سے ہے اور اللہ کی ذات پر اعتماد اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ کی ذات سے لینا اللہ کی ذات پر ہر قسم کا بھروسہ اور توکل کرنا غیر اللہ سے جتنا آدمی کٹے گا اللہ سے جڑے گا اور جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اتنا غیر اللہ کے قریب ہو جائے گا غیر اللہ سے حت المقدور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اللہ کون ہے پروردگار کون ہے تو اللہ فرما رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جو مشرق و مغرب کا پروردگار ہے مشرق و مغرب کا پالنہار ہے مشرق اور مغرب کا معبود ہے مسجود ہے رب ہے سب کا مالک اللہ رب العزت ہے ایسے اللہ پر بھروسہ کرو پانچواں حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمائے فتخذ وکیلا اللہ کو وکیل بناؤ اللہ پر اعتماد کرو اللہ پر بھروسہ کرو کون ہے اللہ کے علاوہ جو بندوں بندوں کا حاجت روا ہو مشکل کشا ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عزت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دینے والے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یف ما یرید اللہ کی شان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے لیکن توکل اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو ترک کر دے بلکہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ پہلے تدبیر اختیار کرو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو تو جائز تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے مگر اس میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اس کو فراموش کر دیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعرض عن ذکری فن لہو معیشت کا جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی تو معاشیات کا بھی ہمارا حل ہونا اور ہماری ضروریات زندگی کا پورا ہونا بھی اللہ تعالیٰ پر رجوع کرنے اور اس پر اعتماد کرنے کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ہم ہمیں ہمیں فرصت نہیں مل پا رہی نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں مل پا رہی ہے ذکر اللہ کی قرآن کی تلاوت کی استغفار کی یہ سب بیکار باتیں ہیں انسان کی معاش کا بھی انحصار رجوع اللہ پر ہے اس نبی نے فرمایا فتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو روزی معاملے میں اجمال اختیار کرو اور اعتماد اللہ پر کرو کہ وہ دے گا وفس سما ارسم و ماتو تمہاری روزی آسمانوں میں ہے تم آسمان والے کو ناراض کر کے اپنی روزی کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے چھٹا حکم دیا وصبر علامہ یقولون پولون وہ جرم مجرم جبیلا جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے کوئی کہتا تھا یہ ساحر ہے کوئی کہتا تھا یہ مجنو ہے کوئی کہتا تھا اس کے اوپر یما کا ایک جن ہے جس کا نام رحمان ہے وہ مسلط ہو گیا ہے کوئی کچھ اعتراض کوئی کچھ کرتا تھا اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں نہنو عالم بما یقولون ہم جانتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور کیسی کیسی تہمتیں آپ کے اوپر لگا رہے ہیں لیکن آپ کو حکم دیا گیا ہے وصبر علامہ صبر کر لیجئے راہ خدا میں اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی خوشنودی کے خاطر اگر انسان تکلیفیں اٹھائے گا تو یہ ترقی کا سبب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے مرحلے طے ہوتے رہیں گے وہ ہم حجرن جمیلا فرمایا کہ اپنے دشمنوں اپنے مخالفوں اپنے حاصدوں سے حجر جمیل اختیار کیجیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کا بھی حکم دیا ہے اور جہاد کو بھی فرض کیا ہے اللہ رب العزت نے لیکن جہاد اور قتال اور حجر جمیل میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ یہ صفت سکھائی جا رہی ہے کہ آدمی کو صبر کرنا آ جائے آدمی کو برداشت کرنا آ جائے اور وہ جو وہ جو جہاد اسلام میں ہوتا ہے اور قتال ہوتا ہے یہ قتال اور جہاد لوج اللہ ہوتا ہے اس میں لوج نفس نہیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہوتا اپنے غصے کو اتارنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور لتکون اللہ ہی اللہ اس کے لیے قتال کیا جاتا ہے اس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے وہ الگ حکم ہے اور حجر جمیل اور صبر کرنا یہ ایک صفت ہے جو پیغمبروں کی شان ہے فصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم تو اس کو پوری امت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صبر کرے اور اپنے مخالفین اور دین کی محنتوں میں پیش آنے والی مشقتوں اور مصیبتوں پر دشمنوں سے اعراض کرے اور اللہ پر اعتماد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں یہ چھ صفات کا یہاں ذکر کیا گیا جو ابتدائی نزول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں اور در حقیقت یہ وہ صفتیں ہیں جس کے اندر پیدا ہو جائے اسے ولایت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اگر یہ چھ کی چھ صفتیں وہ اپنے اندر پیدا کر لے آگے اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا جو لوگ نہیں مان رہے ہیں اور بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں صحابہ کے مقابلے میں مکہ کے مشرقین مرفہ الحال تھے کھاتے پیتے تھے مزے میں تھے اور مسلمان بہت مشکلات میں تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرنی والمکذبین قلیلہ تھوڑی مہلت دے دی جائے ان کو اور آپ چھوڑ دیجئے فکر مت کیجئے میرے حوالے کیجئے میں نمٹنے والا ہوں ان لوگوں کو ان نہ لدینا ان کال و جہیم علیما اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم میں جہنمیوں کے واسطے ایسے ایسے عذابات ہیں کہ انسان اس کو سن بھی نہیں سکتا تحمل کیسے کر سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ مسلمانوں کو محفوظ و معمول رکھے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہینا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا اللہ نے فرمایا تم لوگوں کی طرف ایک رسول ہم نے گواہ بنا کر بھیج دیا ہے جیسے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا فاصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی پکڑ کی سب کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو تباہ و برباد فرما دیا فقی فتتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا اگر تم کفر کرو گے نافرمانی کرو گے ناشکری کرو گے تو وہ دن کا کیسے انکار وہ دن میں کیسے بچ سکو گے جس دن میں اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے اس کی خشیت کی وجہ سے قیامت کی دہشت کی وجہ سے حساب کی شدت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے السماء امن بھی کان مفعولا یہ اللہ کا وعدہ ہے ہو کر رہے گا کوئی ایمان لائے نہ لائے مگر اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے میں فرمایا یہ جو قرآن ہے نہ سحر ہے نہ کہانت ہے نہ جنون ہے بلکہ یہ کلام ربانی ہے شاہی فرمان ہے انہا بھی تذکرہ یہ یہ نصیحت کا سامان ہے یہ عبرت کا ذخیرہ ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا جو چاہے اپنے رب کی طرف اس کے ذریعے سے راستہ بنا لے اور جو چاہے اپنی جگہ بیٹھا رہے ان یعلم اس یہاں تک اللہ نے نصیحت فرمائی مشرقین کو تمبی فرمائی کفار مکہ کو تحدید کی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھ لیا ہے یعنی کوئی آٹھ مہینے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ رات میں جو قیام کر رہے ہو یہ قیام لیل بہت مشقت کا سبب بن رہا ہے اور آپ لوگوں پر بڑی گرانی ہو رہی ہے اللہ نے ایک مسلحت سے یہ حکم دیا تھا اب اس میں تخفیف کر رہے ہیں قیامت تک کے واسطے اور فرما رہے ہیں اللہ تعالی فتح من القرآن اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تخفیف حکم فرماتے ہیں اور اس میں کمی اور نرمی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کیونکہ اللہ کا منشا بندوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے ارشاد فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا اللہ رب العزت نے ہر جگہ تخفیف فرمائی اور یہاں بھی تخفیف کر دی اور فرمایا پوری رات یعنی آدھی رات کی اب ضرورت نہیں ہے جتنا ہو سکے تم سے جتنا ہو سکے فقر ماں تیسر من القرآن حکم دیا اور فرمایا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور راہ خدا میں خوب خرچ کرو من خیر عند اللہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں صرف کرو گے تھوڑا یا بہت مرنے کے بعد اللہ کے پاس اس کو پالو گے تمہاری کوئی نیکی اور تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا سب کا سب محفوظ ہے اور سب کا اجر و سلا قیامت کے دن ملے گا وسطر اللہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں غفر یغفرو کے معنی دراصل سطر یسترو کے ہیں اللہ رب العزت سے غف مغفرت طلب کرنے کا مطلب پردے میں ڈھانپ لیجئے گناہ کو مٹا دیجئے گناہ گناہ کو چھپا دیجئے عفو کے معنی ہیں محو مٹا دیجئے اور چھپا لیجئے اور ہمارا گناہ ہم پر ظاہر مت فرمائیے اپنی شان کرم سے پردے اس پردے رحمت کے اندر اور شان ستاری سے اس کو چھپا کر مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہی بندوں کی پکڑ کرنے والے ہیں اور وہی معاف کرنے والے ہیں ان ربک شدید العقاب و لغفور الرحیم وہی بخشنے والے ہیں اور وہی معاف کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے بڑے مہربان ہیں کریم ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اور تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پرد عف میں چھپا کر اپنی ردا رحمت کے اندر لے کر مغفرت کا سامان فرما دے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے وہ آخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کا اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ اللہ انت استغفرك